نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے مومن بنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے مادہ پرستی کے اس دور میں جبکہ لوگ انسانیت تک کو بھول چکے ہیں مسلمانوں کو یہ نعمت بھی آہستہ آہستہ بھولتی جا رہی ہے اور انسان جس نعمت کو بھول جائے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے وہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے آج ہمارے دلوں سے ایمان اور اسلام اس طرح سے نکلتا جا رہا ہے جس طرح آٹے میں سے بال کو نہایت آسانی کے ساتھ کھینچ لیا جاتا ہے نکال لیا جاتا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں یہی موٹی سی بات بھی آج بڑے بڑے عقل مندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ اس پر کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ہر وہ شخص جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے اس کے نام کے ساتھ محمد کا لفظ لگ جائے کیا صرف یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے بچپن میں ماں باپ کی طرف سے سنت ابراہیمی ختمہ کروا لینا کیا صرف یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنا اور ہر کسی کو تانا دینا کہ ہم بھی مسلمان ہیں کیا مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے مسلمان کی تعریف کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کوئی اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن اللہ معاف کرے جب سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر کیا علاج ہے آج جو مسلمانوں پر ساری دنیا میں مسائل ہیں مسائب ہیں پریشانیاں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی بنتی ہے ورنہ اللہ کی قسم کافروں میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں کافروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی اسلامی حکومتوں کو ملیامیٹ کر سکیں کافروں کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات کر سکے ان کے پاس تیارے ہوں یا میزائل لڑنے والا دل نہیں ہے ان کے پاس وہ شہادت کی موت کو سمجھ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ اس سے معروم ہے اور عید کا دن ہے میں اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ان کی طاقت مچھر اور مچھی سے بھی کم ہے لیکن جب چاروں طرف سے انہیں ان لوگوں کی مدد مل جائے جو مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں خود مسلمان آگے بڑھ کے مسلمان کا گلا کاٹے تو پھر کیا علاج رہ جائے گا پھر کسے تانا دیں گے پھر کس کا رونا روئیں گے مسلمان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کون ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے ہر جگہ جو مصیبت مسلمانوں پہ آ رہی ہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے افغانستان کی عمارت اسلامیہ ختم ہو گئی ہمیں یقین ہے دوبارہ بحال ہوگی انشاءاللہ اس لیے کہ افغانستان کے حالات کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے وہاں کی خاردار وادیوں کو اور وہاں کے پہاڑوں کو دیکھا ہے آج جو لوگ وہاں حکومت سنبھال رہے ہیں آخر یہ بھی تو زندہ رہے اگر یہ اتنا اتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں تو طالبان بھی الحمدللہ موجود ہے مستحکم ہے افغانستان کی عمارت اسلامیہ ختم کرنے میں کس کس نے ساتھ دیا کلہ کا منہ کو آئے گا اگر سوچیں گے تو خوبصورت خوبصورت مسلمانوں کے نام ہوں گے اسلام کے دعوے کرنے والے ہوں گے کوئی حامد کرزئی اور کوئی گل آغا اور کوئی فلاں اور کوئی فلاں اور کوئی فلاں یہ کن ماؤں کے جنے ہوئے بچے تھے جو آج کافروں کی بندوقیں اٹھا کے مسلمانوں کے سینوں پہ وار کر رہے ہیں مسئلہ یہی ہے مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام سے اپنا ناگا توڑ لیا ہے مسلمانوں کی اکثریت نے صرف خود کو مسلمان کہنے پہ اکتفا کیا ہوا ہے مساجد کو جا کے دیکھا جائے محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں آج دینی مراکز کو جا کے دیکھا جائے تو وہ خطرات کی سب کے اندر ہے آج ہماری گلیوں اور بازاروں میں ہم چل پھر کے دیکھیں تو اسلام کا نام و نشان ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا ہے کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے اس لیے آج عید کے مبارک دن جب ایک طرف افغانستان میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اور وہاں مجاہدین پر آسمان سے بمباری کی جا رہی ہے مسجد اقتا کے ارد گرد مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے ایریل شہرون جیسا یہودی درندہ جس کے پاس اتنے فوجی اور افراد بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی الغار کو سہ سکے وہ مٹھی بھر یہودی ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو دن رات شہید کر رہے ہیں ہندوستان طرح طرح کے بہانے بنا کے پاکستان پر مجاہدین پر حملوں کے منصوبے بنا رہا ہے اور تو اور اب تو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں کہ کچھ دنوں بعد کعبہ پر اور مسجد نبی پر بھی کافروں کا قبضہ ہو جائے گا ان حالات میں ہمیں اکثر نو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد میں اور آپ قبر میں ہوں گے اس مٹی نے بہت ساروں کو کھا لیا ہے آج بھی کئی لوگوں کو کھائے گی اور ایک دن میں اور آپ بھی اس کا لکما بننے والے ہیں وہ دن جتنا دور ہو زیادہ دور نہیں ہو سکتا پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کی کل زندگیاں اس امت کو ملی ہیں اور اس کے بعد قبرستان آباد ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں آج کھانے پک رہے ہوں گے جنہیں کھانے کے لیے ہماری طبیعت للچا رہی ہوگی اسی طرح قبر کے کیڑے بھی للچا رہے ہوں گے ہمارے جسموں کو کھانے کے لیے یہ بلڈنگیں یہ عمارتیں یہ گاڑیاں یہ رشتے داریاں یہ عہدے یہ منصب یہ اسٹار یہ سب یہاں رہ جائیں گے ہر شخص اکیلا قبر میں ڈالا جائے گا کوئی ساتھ نہیں جائے گا وفاداری کرنے والے پہرے داری کرنے والے سلوٹ مارنے والے اور بڑا کہنے والے سب دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کے آ جائیں گے اور پھر وہ یوم حساب شروع ہوگا جس میں ہم سے سب کچھ پوچھا جائے گا ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آج جب امت مسلمہ دلت پریشانی بھوک پیاس اور مسائل و مصائب کا شکار ہے ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ بھی پوچھا جائے گا اس سے پہلے کہ وہ دن اچانک آ جائے ابھی تو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں ممکن ہے دو چار سانس اور باقی ہوں کیوں نہ توبہ کر لے کیوں نہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لے مسلمان کسے کہتے ہیں کم از کم اس کی تعریف تو یاد کر لیں مسلمان صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہو اس پر یقین رکھتا ہو اسلام کے ہر حکم کو سچا حکم تسلیم کرتا ہو اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے دریغ نہ کرتا ہو بلکہ اس پر عمل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا ہو یہ دو جز ہیں اسلام کے ماننا اور کرنا پورے اسلام کو ہم مانے تسلیم کریں اللہ معاف کرے آج یہ بھی مشکل ہو گیا اس لیے کہ مسلمانوں کو تو اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے کون قرآن پڑھتا ہے آج سورہ فاتحہ سے ونناس تک اللہ نے کون سا دین بیان کیا کسے فرصت ہے کہ آج اس دین کو پڑھے یا سمجھے ڈائجسٹ ہے ناول ہے دنیا بھر کی خرافات ہے راتوں کی رنگینیاں جن کے پیچھے بہت ساری سنگینیاں چھپی ہوئی ہے انٹرنیٹ ہے کیبل نیٹ ورک ہے ٹی وی ہے فرصت ملے تو پتا چلے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے جس آدمی کو تھوڑا سا چھیڑ دو ایک لمبی تقریر جھاڑ دے گا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے وہ اسلام میں ہے بھائی آپ نے پڑھا کب ہے اسلام آپ نے سنا کب ہے اسلام آپ نے سمجھا کب ہے اسلام کیا ماؤں میں بیٹھ کے اسلام سیکھ لیا کیا ٹیلی ویژن کے پردے کے سامنے بیٹھ کے اسلام سیکھ لیا کیا اپنی سرکاری نوکریوں کے درمیان اسلام سیکھ لیا پھر کیوں اللہ کے دین کا ہولیا بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے جی یہ عام جملہ ہے اللہ کے قرآن کو تو پڑھو مسلمانوں اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتے تو پتہ چلتا کہ اسلام کسے کہتے ہیں اگر اللہ کے قرآن کو پتا پڑھتے تو پتا چلتا کہ یہ دیوانے کیوں اپنی جانیں لے کے ساری دنیا سے ٹکراتے پھرتے ہیں اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتے تو مجاہدوں کے پاؤں کی مٹی بھی اٹھا کے آنکھوں کا سرما بنا دے اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اسلام کو مانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے بتوں کو گرا رہے تھے آپ کی حکمت و مسلحت کو اگر دیکھا جائے تو بتائیے کیا اس وقت بتوں کو گرانا حکمت و مسلحت کے مطابق تھا اکیلا آدمی ہے ایک آدمی اور چاروں طرف ساری سلطنت بکھری ہوئی ہے آج کے کسی عقل مند سے پوچھو کہ بتوں کو گرانا اس وقت ٹھیک تھا وہ کہیں گے ٹھیک نہیں تھا اکیلا آدمی ہے پہلے دو چار آدمی پیدا کرے اندر اندر سے دعوت چلائے کئی لوگوں کو ساتھ ملائے پھر ایک جٹھا بنائے پھر کافروں کو نہ چھیڑے آرام سے رہے یہ بتوں کو گرا کے پھر آگ کے اندر انہوں نے پکڑ کے ڈال دیا یہ کون سی حکمت و مسئلے آتی مگر قرآن کہتا ہے یہی حکمت تھی یہی مسلحت آتی ساری دنیا کافر ہو جائے تم میں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو وہ اسلام پہ پوری طرح قائم رہے اسی کا نام حکمت ہے اسی کا نام مسلحت ہے اس لیے کہ کافر زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے مار ہی دیں گے نا اور مار کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے کسی غیر کے پاس نہیں جائیں گے حکمت و مسلحت کے معنی بدل دیے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے کہ لڑنے والوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی صرف دو گھوڑے ان کے پاس تھے اور آٹھ تلواریں تھی صرف باقی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور دوسری پتھر وغیرہ تھے یہ تین سو تیرہ آٹھ تلواریں لے کر ایک ہزار کے مسلح لگ کر جن میں سے ہر شخص کے پاس تلوار تھی اور وہ تلوار کو چلانا بھی جانتا تھا اور ان میں سے ایک ایک پچاس پچاس پر بھاری تھا وہ تنو مند پہلوان تھے ادھر سے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے تھے ان تین سو تیرہ کا ان سے ٹکرانا یہ کیا مسلحت کے مطابق تھا ہم کہتے ہیں نہیں قرآن کہتا ہے یہی مسئلے حق تھی یہی حکمت تھی یہی ایمان تھا ساری دنیا کے کفر کو اکیلے محمد رسول اللہ نے مکہ میں کھڑے ہو کے چیلنج کیا اور کہا نہیں مانتا میں تمہارے دستور و نظام کو کیا اکیلے شخص کا یہ اعلان کرنا حکمت تھا ہم تو کہیں گے نہیں ہے حکمت ہمارے یہاں حکمت کا مطلب ہے جان بچاؤ اللہ کے یہاں حکمت کا مطلب ہے اپنا ایمان بچاؤ ہمارے یہاں حکمت و مسلحت کا معنی ہے چار زیادہ سانس لے لو بے شک تمہیں گیڈر کی زندگی گزارنی پڑے بے شک تمہیں کفر اختیار کرنا پڑے اللہ کی حکمت و مسلحت یہ ہے کہ اپنی جان لٹانے کے لیے آ جاؤ اپنا ایمان بچاؤ اس لیے کہ جان کے سمے گرے ہوئے ہیں ان میں نہ ایک منٹ کی کمی ہو سکتی ہے نہ ایک منٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے آج جو لوگ افغانستان میں اپنے ایمان پہ شہید ہو گئے اگر یہ آج اپنا ایمان چھوڑ بھی دیتے تو موت کسی ٹائم انہیں آ کے دبوچتی اور یہ نہیں بچ سکتے تھے لیکن اب موت نہیں آئی اب شہادت ملی ہے اور شہادت موت نہیں ہوتی زندگی ہوتی ہے مسلمانوں میرے بزرگوں بھائیوں کل اسی طرح حشر کے میدان میں ہم سب اپنے اس پاک نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے جن کا چہرہ بھی جہاد میں زخمی ہوا جن کے دانت مبارک بھی جہاد میں ٹوٹے جن کے ہاتھ مبارک بھی زخمی ہوئے میں اور آپ پیاسے لبوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر آپ سے ہو سے کا پانی مانگ رہے ہوں گے اور آقا مدنی نے پوچھ لیا کہ تمہارے جسم پہ کوئی زخم لگا تمہارے بھی کوئی دانت شہید ہوئے تمہارے بھی چہرے پر کوئی آگ آئی تم تو کریمے لگاتے رہے میرا چہرہ زخمی ہوا اور تمہارے چہروں پہ امریکی کریمے لگی رہی اور تم نے مسلمانوں کو بے اور بے سہارا چھوڑ دیا کیا جواب دیں گے اس دن ہم اور آپ اس منہ سے ہوگے کوسر کا پانی مانگیں گے کیا قربانی دی ہم نے اسلام کے لیے اللہ کے نبی سے عہدے کوثر کا پانی مانگیں گے اسی زبان سے جس زبان سے جہاد کی مخالفت کرتے ہیں اسی زبان سے جس زبان سے اللہ کے دین کو بگاڑتے ہیں اسی زبان سے جس زبان سے کلمے کے مقصد کا انکار کرتے ہیں اسی زبان سے جس زبان سے کافروں کے گیت گاتے ہیں اور مسلمانوں کے عیب نکالتے ہیں اسی زبان سے جس زبان سے گانے گاتے رہے سہاجی اور بے حیائی کی باتیں کرتے رہے میرے مسلمان بھائیوں ہمارے نبی ہم سب کو ایک بنا کر گئے تھے ان کافروں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا انہوں نے ہمیں قومیتوں علاقیوں میں بانٹ دیا انہوں نے ہماری تقسیم کر دی کہ یہ دین دار ہے یہ دنیا دار ہے یہ مولوی ہے یہ غیر مولوی ہے کوئی مولوی ہو یا غیر مولوی ہو سب رب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں سب نے قبر میں جانا ہے سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے پھر کیا تفریح ہے کیوں ہر جگہ مجھے اور آپ کو لڑایا جا رہا ہے کیوں ہر جگہ داڑھی والوں اور بغیر داڑھی والے مسلمانوں میں جنگ ہے کیوں ہم میں سے کچھ لوگ کافروں کے ہم دوا بن جاتے ہیں کافروں کے ہاتھ میں ہے کیا ہماری زندگی کافروں کے ہاتھ میں ہے کیا ہمارا جینا مرنا کافروں کے ہاتھ میں ہے مسلمانوں میرے بزرگوں پہلی شرط مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہم اسلام کو تسلیم کریں ہم اللہ کے پورے دین کو مانیں قرآن میں جو کچھ لکھا ہے ہم کہیں اللہ تو سچ کہتا ہے کم سے کم ہم اس جاہل آدمی جیسے تو بن جائیں جو ایک جنگل میں رہتا تھا بوڑھا ہو گیا تھا اسے قرآن پڑھانے والا قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں تھا بچارا الگ جھلک رہ گیا قرآن کا ایک نسخہ اس کے پاس تھا صبح صبح کھول کے بیٹھ جاتا شام تک قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا جاتا اللہ پہ نہیں پڑھ سکتا اللہ میں نہیں سمجھ سکتا پر مجھے پتا ہے یہ تیرا کلام ہے اللہ اس سطر میں تو نے جو کچھ کہا سچ کہا میں مانتا ہوں اللہ اس اگلی سطر میں بھی تو نے جو کچھ کہا یہ سچ ہے میں مانتا ہوں شام تک یہی وظیفہ کرتا تھا خدا نے اس کا دل نور ایمان اور علم سے بھر دیا اس کی موت صادقین کی موت آئی اسے اولیاء ابدال کا مقام نصیب ہو گیا صرف یتیم کی طاقت کی وجہ سے آج ہمیں جو بات اللہ کے دین کی اپنے عقل کے خلاف نظر آئے ہم اس کا انکار کر بیٹھ فوراً منکر ہو جائیں گے اس کے یہ کہاں اسلام ہے جی یہ کہاں دین ہے جی پڑھو تو صحیح بھائی پڑھو تو صحیح اس دین کو قریب آ کے دیکھو تو صحیح اس دین کو اس دین کو سمجھنے کی تو کوشش کرو بازار کا نظام تو ہم نے سمجھ لیا اللہ کی اس تجارت کو نہ سمجھ سکے جس تجارت کے لیے وہ کہتا رہا رد تجارت تم جی تم آزاد علیم مومنوں میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں جو تمہیں دردناک آزاد سے بچا لے گی یہ تجارت یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور آخرت پر اور پھر جان بھی قربان کرو اور اللہ کے رستے میں مال بھی قربان کرو تم دے کر مجھے پاؤ گے میں نے تمہیں دیا اب تم مجھے واپس لوٹاؤ اپنی جان بھی لوٹاؤ مال بھی لوٹاؤ پھر جب تم مر جاؤ گے میں تمہیں پھر واپس لوٹا دوں گا پہلے سے اچھا کر کے لوٹا دوں گا اور یہاں جو کچھ تمہیں دیا اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے جان کو بچانے کی فکر میں لگے رہے تو پھر کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں رہے آج سارے بھائی وعدہ کرو سارے بزرگ وعدہ کرو اللہ کے لیے ضد چھوڑ دو واپس یہ نہ سوچو کہ مولوی ایسے تو مولوی ویسے تو ان کی باتیں یہ تو ان کی باتیں وہ یہ انگریز تب جا مسلمانوں کو غلط بات بتائیں گے گمراہی کے رستے پہ لے جائیں گے کتنے اور کٹ گئے لوگ کہتے ہیں دوسروں کے بچوں کو بھیجتے ہیں خود نہیں جاتے جاؤ لینے لگی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کی قربانیاں زمین و آسمان پہ لکھی جا چکی ہے ضد میں نہ ہو اللہ کے پورے دین کو تسلیم کر لو مسلمانوں کہو سورہ فاتحہ تک بننا سورہ فاتحہ سے بندہ تک رب نے جو کہا وہ سچ کہا وہی ٹھیک ہے یقین کرو اللہ نے کہا نماز ہم کہیں حاضر اللہ حاضر لبیک اللہ لبیک اللہ فرمائے روزہ ہم کہیں لبیک اللہ لبیک افسوس کی بات دیکھے اللہ کہتا رہے کہ روزہ رکھو خیر اللہ تم تمہیں بہتری ملے گی اب اللہ جس چیز کو بہتر کہہ دے لیکن آج اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے میدا اچھا ہوتا ہے ایک ایک دوسرے کو دکھاتا پھرے گا دیکھو یہ انگلینڈ کے ڈاکٹر نے کہا یو کے کے ڈاکٹر نے کہا یو ایس اے کے ڈاکٹر نے کہا دیکھو ہمیں کیا ضرورت ہے یو ایس اے یا یو کے کے کسی ڈاکٹر کی تصدیق کی محمد عربی نے جو کچھ کہہ دیا بس ہو گئی بات وہاں پر اس کے بعد کسی ڈاکٹر کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کسی ریسرچ کرنے والے کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے قرآن سب کچھ ہے محمد عربی کی حدیث سب کچھ ہے سنت رسول سب کچھ ہے کی قدر نہیں ماں کی قدر نہیں جو رب کو نہیں پہچان سکے جو اپنے دین کو نہیں پہچان سکے جو دل درندے ہیں جو پیسے کے غلام ہیں جو کفر پہ جیتے ہیں کفر پہ مرتے ہیں ہم ان کو عقل مند تو کیا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں کسی کی تصدیق کی اللہ نے کہا روزہ ہم کہیں گے لبئی اللہ لبیک اللہ کہے گا زکات ہم کہیں گے لبئی اللہ لبیک اللہ کہے گا حج ہم کہیں گے لبئی لبیک اللہ فرمائے گا جہاد کتاب لڑو میرے رستے میں لڑو تھوڑے ہو زیادہ ہو کمزور ہو طاقتور ہو نکلو لڑو ان کافروں سے اسی لڑنے میں تمہاری زندگی ہے اسی لڑنے میں تمہارا عروج ہے اسی لڑنے میں تمہاری ترقی ہے ہم کہیں گے لبئی لبیک اللہ حاضر ہے جو کچھ محمد عربی فرماتے جائیں گے آج نئی کریم آ جائے تو سب لگاتے ہیں حضرت محمد یاربی نے بھی تو کریم بتائی ہے کہ میدان دیہات کی مٹی لگا لو جہنم کا دھواں تمہارے قریب نہیں آ سکے اس کریم کی قدر نہیں آئی کبھی آنکھوں کی بہت دوائیاں ہم نے دیکھ لی محمد یاربی کا سرما لگاتے ہوئے کیا جاتا ہے ساک نبی نے تو ہمارے لیے راتیں جاگی ہیں ہمارے لیے زخم کھائے ہیں ہمارے لیے پاؤں میں ورم ڈالے ہیں ان سے زیادہ میرا اور آپ کا ہم درد کیا ہو ہو سکتا سکتا کون اگر انہوں نے کہہ دیا جاری رکھو تو ہمیں کیا تکلیف ہے سے ہم بدسورت ہو جائیں گے کیا داڑھی رکھنے والے ناؤز باللہ جانور نظر آتے ہیں اور جو کٹوا کے صبح شام نالی میں ڈالیں گے پیشاب کے ساتھ محمد اور رسول اللہ کی سنت کو کیا وہ بہت حسین ہو جاتے ہیں کیا ان پر آسمانی نور نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے سوچو تو صحیح مسلمان یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہم اپنے مرکز سے ہٹتے جا رہے ہیں ہماری شکل چھین لی گئی ہمارا لباس چھین لیا گیا ہماری سوچ چھین لی گئی ہمارے پاس بچا کیا ہے آج ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر قوم کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے ہماری تو شناخت چھین شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ان کی خلقتیں شکلیں بدلوں گا اللہ اللہ نے کہا میرے نیک بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا اس نے کہا میں ان کو ایسی ایسی امیدیں دلاؤں گا ستر سال کا بابا ہے پھر بھی زمینوں پہ جھگڑ رہا ہے بابا جی تجھے مل بھی گئی زمین تو پتا کرے گا کیا ابھی تو نے ڈیڑھ فٹ کی زمین میں جانا ہے یہ ان مربوں کے پیچھے اپنی نمازیں برباد کر اپنا ایمان لیکن شیطان کہتا ہے والا امنی ہوں ایسی امیدیں دلاؤں گا کہ ستر سال والا بھی سمجھ رہا ہے کہ ابھی میں نے بہت جینا ہے بہت جینا جس دن زمین کا فیصلہ ہوا جنازہ نکل گیا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے شیطان نے کہا امنی امن بلا عامر انہم فلا یغیر اللہ خلق اللہ میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ نے تمہیں جس خوبصورت شکل پہ پیدا کیا اسے تبدیل کر دوں شیطان نے کہا کہ میں انہیں ان کی شکلیں تبدیل کرنے کے لیے کہوں گا فلا یغیر انا خلق اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑیں گے تبدیل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے خوش ہوں گے اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر کے خوش ہوں گی شیطان قسمیں کہہ رہا تھا کہ اللہ میں اپنے ساتھ جہنم میں بہت سارے لوگوں کو لے جاؤں گا اور ان پر ہر طرح کے حملے کروں گا اور ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا اللہ نے کہا جو کرنا ہے کر لے میرے نیک بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا ان عبادی جو میرے بندے ہیں جو میرے ہو گئے ہیں اللہ کے ہو گئے ہیں ان پر شیطان تیرا بس نہیں چلے گا پور والوں ہم کیوں نہ اللہ کے بندے بن جائیں جن پہ شیطان کا بس نہیں چلتا اللہ نے کتنے مان سے کہا اللہ نے کتنے اعتماد سے کہا اتنا عبادی لئی صلاح کا علیہ سلطان میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا تو انہیں امیدیں دلائے گا وہ مجھے یاد کر کے بیٹھ جائیں گے تو ان کے دل میں شاوتیں لائے گا وہ حیا کریں گے تو ان کے اندر برائی لائے گا وہ نبی کی سنت پہ ڈٹ جائیں گے ان عبادی نہیں تعلیٰ علیہم سلطان میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا تو پہلی گزارش اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے خوشیوں والی عید بنا دے اور خوشیوں والی عید تب ہوگی جب ہماری قبر اچھی ہو جائے گی آخرت اچھی ہو جائے گی ہمارے دل پاک ہو جائیں گے ورنہ تو کافر بھی خوشیاں مناتے ہی رہتے ہیں عید تو اس مسلمان کی عید ہے جسے عید کے دن رب مل گیا جسے اللہ کا بھولا ہوا رستہ مل گیا ہو ایک بچے کو ماں نے مارا بچہ گھر سے باہر نکل گیا اب باہر نکل کے دائیں بائیں دیکھا ادھر گیا ادھر گیا کوئی پناہ کی جگہ نہیں کدھر جائے گا کہاں پناہ ملے گی بلا کر تھک ہار کے واپس آ کے ماں کی ماں کے گھر کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے روتا ہوا سو گیا اندر سے ماں کی ممتا بیدار ہوئی دل بے چین ہوا کہ میرا لال کہاں چلا گیا ڈھونڈنے کے لیے آئی تو دیکھا باہر پڑا ہے اٹھا کے گلے سے لگایا چوما کے بیٹا دیکھ نہ تیرا میرے بغیر گزارا ہے نہ میرا تیرے بغیر گزارا ہے کیوں لڑے ہم دونوں آپس ایسے ہی کسی بندے کو شیطان بہکا کے لے جاتا ہے آپ بے بے حیائی کر دلا کر بلا سے عشق کر معشوقی کر ہے آسمان بھی کانپتا ہے کسی بندے کو شیطان بہ کا کے لے جاتا ہے کہ آ چل حرام کھا رشوت کھا سود کھا کیا پڑا ہے مولویوں کی باتیں ہیں یہ ساری حلال حرام کی کھاؤ دنیا بناؤ اپنا فیوچر بناؤ فیوچر تو اس کا بنے تو باقی رہے ہمارے تو دانت بھی چند دنوں بعد ٹوٹ جاتے ہیں بھی بھی دنوں کے بعد لٹک جاتی ہیں بازو بھی کچھ دنوں بعد کمزور ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں فیوچر فیوچر نظر آتا ہے یہ نظر نہیں آتا کہ اصل فیوچر مرنے کے بعد شروع ہو گیا جاتا ہے بہکا کے لے جاتا ہے اور پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے دور رہ گیا کٹ گیا میں مجھے واپس جانا چاہیے مسجد جاتا ہے وضو کرتا ہے سیدے میں سر رکھ کے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے چومتی ہے اسے سینے سے لگا لیتی ہے کہ بندے تو تو میرا تھا نا ستر بار بھی کوئی گناہ کر کے آ جائے نوے سال بھی کوئی گناہ کر کے آ جائے اللہ بخش دیتا ہے خالی بخشتا نہیں بلکہ قرآن میں آیا یو بدل اللہ سیاحتی محسنات اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ دکھائیں گے کہ تیری یہ نیکی ہے یہ نے کی ہے یہ نے کی اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی دین میں سے اللہ کہیں گے بندے تیرے یہ گناہ ہے جنہیں کر کے تو نے توبہ کر لی تھی ہم نے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ اپنے قریب بلائیں گے اپنا پردہ اس پہ ڈال کے اسے سب سے چھپا لیں گے اور اس سے آہستہ آہستہ پوچھیں گے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا وہ ڈر جائے گا کہے گا جی اللہ میں نے کیا تھا بندے تو نے فلاں گنا بھی کیا تھا اللہ کو بھی کیا تھا سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا کہ ابھی بس جہنم کا فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے بندے دیکھ یہ جو جتنے یہ سارے گنا تھے نا میں نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے تو ایک دم چیخ کے کہے گا اللہ میں نے فلاں گنا بھی کیا تھا فلاں بھی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کی وجہ سے ہنسی آئے گی اس کو کتنا رحمان ہے ہمارا رب کتنا رحیم ہے ہمارا رب کتنا غفور و شکور و قدردان ہے ہمارا رب کتنا پیارا ہے ہمارا رب قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا کہتا ہے قرآن وہاں تمہارے ساتھ ہوگا تم پڑھو تو صحیح تھے اس رب کو ہمارے وقت ناراض کرتے رہے مسجد ویران کر دی ہم نے شدم آباد کر دیے حالت ہماری یہ جا پہنچی آج کتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تنظیمیں ہیں پانڈا نامی ایک جانور ہے اس کے تحفظ کے لیے تنظیمیں بن گئی اور ہمارا خون بھی بہتا ہے تو کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہم نے اپنے رب کو چھوڑا ہم نے رب کے لیے قربانیاں دینا چھوڑی ہم نے جہاد چھوڑا ہم نے ایمان چھوڑا ہم نے دین چھوڑا تو ہم کسی کام کے نہیں رہے کسی حالت کے لیے میری پہلی گزارش آپ حضرت اس کو منت سماجت سمجھ لیجئے اس کو اپنے ایک مسلمان بھائی کی درد بھری پکار سمجھ لیجئے کہ خدا کے لیے ہر مسلمان پورے دین کو مانے پورے دین کو تسلیم کرے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے جو اللہ کا حکم ہم کہیں بس صحیح سچا ہے ہمارا دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے ہمارے دماغ تو پوری طرح کام ہی نہیں کرتے دنیا کی مادہ پرستی کی وجہ سے بس ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسترد بات آ جائے ہم کہیں بس یہی ٹھیک وعدہ کرتے ہیں آپ کا انشاءاللہ شاء دوسری گزارش اسلام میں نے کہا نا مسلمان دو چیزوں کا نام ہے اسلام کو ماننا اور نمبر دو اسلام پر عمل کرنا ماننے کے تو آپ حضرات نے آج سے وعدہ کر لیا کہ دنیا کا کوئی بہت بڑا فلسفی کوئی دنیا کی بڑی یونیورسٹی کیمبرج یا ہاروڈ کا پڑا ہوا کوئی پروفیسر آ کر بھی ہمیں اسلام کے بارے میں شک ڈالنا چاہے گا ہم شک میں نہیں جائیں گے ہم کہیں گے اپنا دماغ سیدھا کر جا کے پہلے ہمارے پاک نبی نے جو کہہ دیا بس وہی سچا ہے جائے جہنم میں تیری ہاروڈ اور تیری کیمرے اور تیری آکسفورڈ اگر تیری عقل ہوتی تو تو اپنے پالنے والے رب کو ہی پہچان لیتا کر جب تو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکا جب تمہارا معاشرہ باپ کے تقدس کو نہیں پہچان سکا جب تمہارا معاشرہ عورت کی حرمت کو نہیں پہچان سکا تو تم عقل مند تو کیا عقل کے قریب بھی کبھی نہیں پھٹکے ہو افسوس ہے کہ دنیا میں تمہاری حکومت آ گئی کافروں کی حکومت آ گئی اس وجہ سے تمہارے کپڑے بھی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں ورنہ کوئی عقل کی نظر سے دیکھے تو تمہارا لباس اس قابل نہیں کہ کوئی جانور اسے پہننا گوارا کر لے جس لباس سے جسم نہ چھپے اس لباس کو پہننے کا کیا فائدہ تم نے تو اللہ کی خلقت کو بھی تبدیل کر دیا اللہ کی دی ہوئی شکل کو بھی تبدیل کر دیا تم نے تو مرد کی مردانیت کو ختم کر دیا تم نے عورت کی نسوانیت کو ختم کر دیا تمہارے ہاں جو برا ہو جائے اسے تم جا کے آلڈ ہوٹ کے ٹھنڈے خانوں میں پھینکاتے ہو تمہارے ہاں انسانیت نہیں تمہارے یہاں خاندانی نظام نہیں تم تو اس قابل نہیں تھے تمہیں گھر میں کوئی نوکر رکھ لیتا اس لیے کہ بے حیا شخص کو اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہیں ہوتا تم نے تو سور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بے حیائی میں بدکاری میں سڑکوں پہ پڑے رہتے ہو اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے کرتے مرتے ہو سارا دن نشے کی عادت میں مبتلا رہتے ہو لیکن افسوس کہ تمہیں حکومت مل گئی اس لیے تمہاری ہر چیز اچھی لگنے لگی آج اگر تمہارے پاس حکومت نہ ہوتی تو پھر لوگ تمہیں بتاتے کہ تم کس چیز کے اندر کھڑے ہوئے دوسری گزارش ہم اسلام پر عمل کا آج سے وعدہ کریں دیکھو کتنی زندگی میری گزر گئی چند دن باقی ہوں گے چند مہینے چند سال چند گھڑیاں چند منٹ آپ کی بھی کافی ساری گزر گئی جس نے جو کرنا تھا کر لیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے کسی نے کچھ نہیں پایا آج تک ایمان کو چھوڑ کے کسی نے کچھ نہیں پایا آج تک اس لیے آج سے پکا وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو زندہ کریں گے اپنا دماغ نہیں لڑائیں گے اپنے دماغ کو اسلام کے مطابق بنائیں گے اسلام کو اپنے دماغ کے مطابق نہیں بنائیں گے جو حکم بھی آ جائے حکم آ گیا کہ اب مسجد جانا ہے نماز پڑھنی ہے اب دفتر بند آفس بند اب اللہ کا حکم پورا ہوگا دکانیں بند اب مسجد میں جائیں گے نہیں جائیں گے تو جو روزی کمائیں گے یہ روزی ہمارے گلے میں اتر کے صحت نہیں بنے گی بیماری بنے گی روزے کا حکم آ گیا روزہ پردے کا حکم آ گیا پردہ جتنے بھی کرنا پڑے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی سختیاں ہیں کہ بھابھی سے بھی پردہ کرو اور فلاں سے بھی میرے اللہ نے جس کو دیکھنے کا حکم دے دیا اس کو دیکھنا ہوگا جس کو نہ دیکھنے کا حکم دیا اسے نہیں دیکھنا ہوگا اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے غلام ہیں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی کہ کتنا ماں کے ساتھ بھی ایک قسم کا پردہ ہے ماں کا سارا جسم آدمی نہیں دیکھتا کچھ حصہ دیکھتا ہے بہن کے ساتھ ایک قسم کا پردہ ایک قسم کا پردہ کے ساتھ ایک قسم کا پردہ غیر عورتوں کے ساتھ اگر ہم غیر عورتوں کو غلط نگاہ سے دیکھیں گے اپنی آنکھوں کو اور دل کو گندا کرنے کے سوا ہمیں ملے گا کیا قرآن کے اور کو دیکھا کرو مسلمانوں سکون ملتا ہے آج کی جس حسن اور رنگینی میں ہم اور آپ گم ہو رہے ہیں یہ تو جہنم کے انگارے اس نے تو بہت سارے انسانوں کو تباہ کر دیا قیامت کے دن زانیوں کی شرم گائے سیروں پر لٹکا دی جائے گی اس دن ہمیں پتا چلے گا ناؤز باللہ بلّہ کہ ہم نے کیا کھویا تھا اور کیا پایا تھا اپنے حلال ذریعے اختیار کرو روزی کمانے کے مسلمانوں حلال ذریعے اختیار حرام کا لکما نہ جائے پیٹ میں رزاق اللہ ہے وہ روزی دے گا انشاءاللہ ضرور دے گا اور دیتا ہے جس نے بھی حلال کا التظام کیا اللہ نے اس پر سے روزی کی تنگی ہمیشہ کے لیے اٹھا لی یہ اس کا وعدہ اور اللہ کے حکموں میں سے اہم ترین حکم جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے اس حکم کو اگر ہم نہیں مانیں گے تین مصیبتیں تو لازمن آئیں گی اللہ کے حکم جہاد یعنی اللہ کے رستے میں جا کے لڑنا اس حکم کو اگر نہیں مانیں گے تو قرآن و سنت میں تین مصیبتوں کا تو ذکر واضح طور پہ موجود ہے پہلی مصیبت اللہ کا درد ناک عذاب آتا ہے فرما اللہ یو کم علیما اگر تم نہیں نکلو گے جب اللہ کی طرف سے تمہیں بلاوا آ جائے گا تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور ایک صحیح حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتا جو مر گیا ولم یغزو وہ اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نہیں نکلا ولماہدیل کسی مجاہد کو سامان جنگ بھی نہیں دیا اور کسی مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال بھی نہیں کی اصاب اللہ کے قبل یوم القیامہ اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی دردناک مصیبت میں مبتلا کر دے گا یہ عذاب ہے سارا دن ہم کمائے شام کو اپنے بیٹے کو دے وہ جا کے پاسی پہ آیا میں خرچہ جائے یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے دل سے ایمان نکل جائے اور ہم اللہ کو چھوڑ کے گناہوں میں بے حیائی میں پڑ جائیں یہ اللہ کا عذاب ہے ہم رشوت کھائیں ہم سود کھائیں ہم حرام کا لکما کھائیں یہ اللہ کا عذاب ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا اپنی قبر بنائے اپنی آخرت بنائے اور ہم یہاں رہ کے سب کچھ بگاڑتے چلے جائیں اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا جہاد چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے ترجمہ خود دیکھ لیجیے جا کے حدیث سنائی ہے پہلا پہلی سزا یہ ہے کہ عذاب آتا دوسری سزا موت منافقت کی آتی ہے موت منافقت کی آتی ہے کلمہ اللہ کا پڑھو اللہ کہے میرے لیے جان دو تو اللہ جان نہیں دینی تجھے اللہ کہے گا پھر بھی آنا تو ہے تو نہیں میرے پاس اپنے وقت پہ اللہ کہے مال تو نے کہا مال نہیں دے رہا مسلمان مرتے رہے تباہ ہوتے رہے ہم کے اپنے گناہوں کی سزا ہے ان کی آپس کی لڑائی ہے یہ سیاسی جنگ ہے یہ فلاں حکومتی جنگ ہے یہ ایجنسیوں کی جنگ ہے یہ فلاں کی جنگ ہے بس ہم مسلمان مرتے رہے اور ہم اپنے فلسفے کرتے رہے کہ ایمان مسلمان لڑنے والا نہیں ہوتا ایمان لڑنے والا نہیں ہوتا فرمایا کہ جو جہاد نہیں کرے گا منافقت کی موت مرے گا کئی مسلم کی روایت ہے مما ولم یغزو جو مر گیا اور لڑنے کے لیے نہیں نکلا ولم جاہد غازی ولم یو حتیس رفتہ اور اس کے دل میں جہاد کا شوق بھی نہیں ہے نیت بھی نہیں ہے کہ کبھی نکلوں گا ماں کا شوق میں نفاق و منافقت کی موت مرے گا تیسرا جو شخص قیامت کے دن جو دنیا میں جہاد نہیں کرے گا تیسرا عذاب اس پر جو لازمن آئے گا قیامت کے دن اس کا جسم اللہ کے ہاں داغدار حالت میں پیش ہوگا داغ لگے ہوئے ہوں گے اوپر بدنما ہو گیا ہوگا حدیث میں آتا ہے جس کو جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ جنت کی مہر بن کے چمک رہا ہوگا وہ زخم اور اس زخم میں سے خوشبو آ رہی ہوگی وہ خون جو ہے وہ خوشبودار ہو چکا ہوگا اللہ تعالی کی طرف اور جس کو دنیا میں جسم کاٹ دیا جائے گا اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ اسے عذاب دیں گے لیکن جو اپنا جسم بچا بچا کے رکھے گا کہ نہیں جانا نہیں جانا حدیث میں آتا ہے لقی اللہ وسیع سلما اللہ کے سامنے جائے گا اس حال میں کہ اس کا جسم داغ دار ہوگا داغ لگا ہوگا بزدلی کا تھا بھگے دنیا کا تھا آج ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں آج اسلامی دنیا خطرے میں پڑ گئی کافروں کی اور سے تک جہاز اڑا کے مسلمانوں پہ بمباری کرتی ہیں یہودیوں کی اور سے تک میدانوں میں نکل کے امت محمدیہ کو للکار رہی ہے مگر وہ امت جس کے نبی خود ستائیس بار میدان میں نکلے تھے وہ امت جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ساڑھے چار سو بار جہاد کی آئےت نازل کی تھی وہ امت جس نے کبھی پیٹ دکھانا کبھی اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا جس وہ امت جس نے کبھی کبھی کسی میدان کے اندر شکست تسلیم نہیں کی تھی وہ امت جس کے نوجوان میدانوں میں نکل کے کہا کرتے تھے ہمیں شہادت کی موت ویسے محبوب ہے جس طرح کافروں کو شراب محبوب ہوتی ہے وہ امت جس کے دیالوں میں سے ایک ایک نکلتا تھا تو کئی کئی ہزار کو لٹا کے رکھ دیتا تھا وہ امت جس نے روم و فارس کی سلطنتوں پر اسلام کے جھنڈے کاٹ دیے تھے وہ امت جس ہاں ایک مسلمان بہن کی پکار پہ اسی ہزار گھوڑے اور گھڑ سوار تیار ہو کے میدانوں میں کود جایا کرتے تھے وہ امت جو مسلمان کے چہرے سے لگا ہوا ایک تھپڑ کا انتقام لینا اپنے لیے ضروری سمجھتی تھی آج وہ اتنی بد ہو گئی کہ جہاد کرنا تو درکنار جہاد کی مخالفت تک کرتے ہیں حالانکہ قرآن حدیث اور تمام کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو جہاد کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا نکاح بھی ختم اسلام بھی ختم کلمہ بھی ختم اس لیے کہ جہاد کسی مولوی نے تو نہیں جھڑا کسی تنظیم نے تو نہیں جڑا یہ تو اللہ نے قرآن کی ساڑھے چار سوائتوں میں نازل کیا ہے یہ تو محمد عربی نے خود میدان میں نکل کے لڑکے دکھایا ہے تو جو اس کا انکار کرے گا وہ کہاں سے مسلمان رہے گا جو قرآن کا ایک ایک رکو کا انکار کرتے ایک آیت کا انکار کرتے وہ مسلمان نہیں رہتا جو ساڑھے چار سو آیتوں کا منکر بن جائے وہ مسلمانوں کا کیا خود بتائیے میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں آپ کہیں جی ہمیں حافظ صاحب چاہیے تراوی پڑھانے کے لیے حافظ آگے کہیں جی میں حافظ ہوں پر ماڈریٹ حافظ ہوں بھائی ماڈریٹ حافظ کیسے کہا قرآن میں جو لڑائی بھڑائی کی بات ہے نا وہ آئے میں نے یاد نہیں کی ہوئی ماڈریٹ حافظ ہوں پرانا بنیاد پرست رجت پسند گندا حافظ نہیں ہو کہ گاؤں کے بدر ہوا تھا قرآن میں بدر کا تذکرہ بدر میں تو لڑائی ہوئی تھی اب لڑائی تو مجھے بہت بری لگتی ہے عہد ہوا تھا فلاں میں ماڈریٹ حافظ ہوں تو آپ مجھ سے تراوی پڑھا لیجیے میں قرآن کی ساڑھے چار تو آئے نہیں پڑھوں گا باقی ساری پڑھ دوں گا پھر میں تھوڑا سا اور بھی زیادہ ماڈریٹ ہوں دنیا کے جو بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں کرون گزرا ہے حامان گزرا ہے میں ان کے خلاف آئے بھی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اس سے نفرت پھیلتی ہے منافرت پھیلتی میں تھوڑا سا اور بھی ماڈریٹ ہوں اس لیے کہ منفی دین بیان نہیں ہونا چاہیے تو قرآن میں جہاں جہاں پتوں کا انکار ہے اس سے ذرا دل شکنی ہوتی ہے مشرقین کی انڈیا والوں کی میں وہ آئے بھی نہیں پڑھوں گا میں تھوڑا سا اور بھی زیادہ ماڈریٹ ہوں اس لیے کہ میں منفی باتیں پسند نہیں کرتا میں مثبت باتیں کرتا ہوں تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ لا کے معنی نہیں کلمہ شروع ہی منفی سے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں تو کوئی مثبت کلمہ پڑھوں گا جس میں کسی کا انکار نہ ہو کسی کافر کا دل نہ دکھے کسی بت پرست کی مخالفت نہ ہو کسی عیسائی یہودی کی تو قرآن میں سے کتنی آیتیں بچ جائیں گے جناب ایسے ماڈریٹ حافظ کے پیچھے آپ تراوی پڑھنا پسند فرمائیں گے پھر آپ کہیں گے نبی بھی ماڈریٹ لاؤ اس لیے کہ یہ نبی تو جاری والا ہے اس کو تو پسند نہیں کرتے ہم ماڈریٹ نبی لاؤ اس نبی نے تو جنگیں لڑی ہے ستائیس بار میدان میں لڑنے نکل گیا ہمیں جذباتی نبی نہیں چاہیے کوئی اور نبی لاؤ نہ اس بلا نہیں ڈالے مسلمانوں سوچو تو صحیح جہاد کا انکار ہمیں کہاں لے جا رہا ہے کچھ دنوں بعد ہم کہیں گے ہمیں خدا بھی ماڈریٹ چاہیے یہ کون سا خدا ہے کاطلو ہوں لڑوں مار دو ان کو جا کے تب بچیا ابو لا ابو لا ابھی لا ببولہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے یہ خدا کی باتیں ہیں ہم ایسا خدا نہیں مانتے ہمیں ماڈریٹ خدا چاہیے جو کسی کا دل نہ دکھاتا ہوں جو کسی کی روح کا برا سکتا ہو پھر خدا بھی نیا نبی بھی نیا قرآن بھی نیا سب ختم ہو جائے گا مسلمان مسلمان رہنا ہے تو اسی قرآن میں رہنا پڑے گا اگر کوئی حافظ کہے کہ میں حافظ ہوں سورہ انفال نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ سورہ انفال میں تو مال غنیمت کا تذکرہ ہے مال غنیمت تو کافروں سے لیا جاتا ہے جنگ کے اندر تو ایسا قرآن میں نہیں پڑھوں گا اس حافظ کے پیچھے نماز ہو جائے گی کیا کل کوئی کمپنی کہے کہ میں ماڈریٹ قرآن رہا ہوں ماڈریٹ قرآن چھاپ رہی ہوں جس میں یہودیوں کے خلاف کوئی بات نہیں عیسائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں مشرقین کے خلاف کوئی بات نہیں جنگ کتاب کی کوئی بات نہیں آپ اس قرآن کو خریدنا پسند کروائیں گے کیا تو خود سوچو مسلمانوں پھر ہمارا قصور کیا ہے ہم لوگ جو جہاد کی بات کرتے ہیں اپنوں کی بھی دھکے کھاتے ہیں غیروں کے ہمارا قصور کیا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جہاد کی بات کرتا ہے ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو نبی میدان میں لڑتے نظر آتے ہیں ہم رب کو دیکھتے ہیں تو وہ جہاد کا حکم دیتا نظر آتا ہے اب اگر ہم رب کی مانے ہم نبی کی مانے ہم قرآن کی مانے تو کیا ہمیں یہی کہا جائے گا کہ یہ بھرسانے والے لوگ ہیں ہم اپنے گھر سے لائے ہیں یہ آئے ہم نے یہ بات اپنی طرف سے جھڑی ہے کہ حضور تلوار لے کر گئے تھے میرے آقا مدری کے پاس گیارہ تلواریں تھیں ہم نے نہیں کچھ کیا ہمیں بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں جب ہم انہیں چھوڑ کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارا بھی دل اندر سے ہلتا ہے لیکن رب نے کہا قربانی دو نبی بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے تھے ہم ایسا کو کچھ چھوڑ کر گئے کوئی ہے ایسی بیوی جس کی تاریخ میں قرآن کے دو رکو نازل ہو رہے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانا مشکل ہے لیکن جب ہم آئے کے چلے گئے تو ہم کیا کریں مسجد چھوڑ کے جانا مشکل ہے مگر زمین پہ مسجد نبی جیسی کوئی مسجد ہے حضور تو مسجد نبی چھوڑ کے چلے گئے میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے صحابہ تو جہاد کی خاطر حضور کو بھی چھوڑ کے چلے گئے کیا قصور ہے کوئی کے مارا ہر کوئی ان کے پیچھے پڑا ہے ہر کوئی ان کو فرقہ پرست اور پتا نہیں کیا کیا کہتے ہے سب مجاہد تو کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ چاہتے کوئی پاکستان کے کسی شہری پہ ہاتھ نہ اٹھائے یہ تو امن پسند لوگ ہیں لیکن کافروں سے بھی لینا چھوڑ دے جنہوں نے ہمارا دین ہی برباد کر دیا جو ہم پہ حملہ آدر ہے ان سے بھی لڑنا چھوڑ دے تو پھر ایمان اسلام کہاں سے رہ جائے گا ایک پنڈت کے دین اور مسلمان کے دین میں کچھ فرق ہونا چاہیے اس لیے میں نے آج کیا کہ ہم آج وعدہ کریں کہ ہم پورے اسلام پہ عمل کریں گے وعدہ کرتے ہیں آپ سب بھائی ہاں پورا نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکات بھی جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے پانچ فرض جا جاتے ہیں نماز روزہ حج زکات اور جہاد یہ تو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آج سے مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ سر کو چھوڑ دیں خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان لنگی عورتوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا رب روک جائے گا چھوڑ دیں رشوت چھوڑ دے برائیاں چھوڑ دیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت چھوڑ دیں ہم ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دیں تب ہماری عید بہترین عید ہوگی اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے آپ کے بھی ہم سب سچے دل سے توبہ کریں وہ اپنے روانہ الحمد للہ